زہدم نے بیان کیا کہ اس قبیلہ جرم اور اشریوں میں محبت اور بھائی چارے کا معاملہ تھا ایک مرتبہ ہم ابو موسا شری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ ان کے پاس کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت بھی تھا ان کے ہاں ایک بنی تیم اللہ کا بھی شخص تھا غالباً وہ عرب کے غلام لوگوں میں سے تھا ابو موسا رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے پاس بلایا تو اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا ہے اور اسی وقت سے قسم کھا لی کہ اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا ابو رضی اللہ عنہ نے کہا سنو میں تم سے اس کے متعلق ایک حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ہوں میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اشریوں کے کچھ افراد کو لے کر حاضر ہوا اور ہم نے آپ سے سواری مانگی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ میں تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جسے میں تمہیں سواری کے لیے دوں پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں سے کچھ اونٹ آئے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے متعلق پوچھا کہ اشعری لوگ کہاں ہیں چنانچہ آپ نے ہمیں پانچ عمدہ اونٹ دینے کا حکم دیا ہم انہیں لے کر چلے تو ہم نے اپنے عمل کے متعلق سوچا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کے لیے کوئی جانور نہیں دیں گے اور نہ آپ کے پاس کوئی ایسا جانور ہے جو ہمیں سواری کے لیے دیں ہم نے سوچا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسم بھول گئے ہیں واللہ ہم کبھی فلاح نہیں پا سکتے ہم واپس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے صورتحال کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ سواری نہیں دے رہا ہوں بلکہ اللہ دے رہا ہے واللہ میں اگر کوئی قسم کھا لیتا ہوں اور پھر بھلائی اس کے خلاف میں دیکھتا ہوں تو میں وہی کرتا ہوں جس میں بھلائی ہوتی ہے اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو پچپن